الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين أما بعد قابل احترام سامعین حضرات آج کا موضوع آپ نے سن لیا ہے علماء حق اور علماء سو کی پہچان یہ موضوع اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ انسانیت سب سے زیادہ ایک عالم کی محتاج ہوتی ہے ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ معالج دو طرح کے ہیں ایک جسمانی ڈاکٹر ہے اور ایک روحانی امت کو جسمانی ڈاکٹر سے زیادہ روحانی معالج کی ضرورت ہے ایک عالم کی ضرورت ہے شریعت کے فہم کے لیے اور دین کے حصول کے لیے جہاں تک جسمانی معالج کا تعلق ہے تو بہت سے طبی مسائل ایسے ہیں جو تجربات سے اور ایک انسان کی ذاتی سوچ اور فہم سے حاصل ہو جاتے ہیں گھروں کے بزرگ بیسیوں امراض کا علاج جانتے ہیں اور بڑے کامیاب ہوتے ہیں لیکن جو شریعت کا معاملہ ہے اس میں نہ تجربہ کام آتا ہے نہ ذاتی فکر نہ ذاتی رائے نہ ذاتی سوچ شریعت کا محور اور مدار صرف وہی الہی قال اللہ اور قال رسول تو پھر ایک انسان محتاج ہے کہ وہ کتاب و سنت کے فہم کے لیے اور دین کے حصول کے لیے مسلسل ایک عالم سے مربوط رہے علامہ ابو خیثمہ ان کی کتاب ہے کتاب العلم یہ علماء سلف میں سے ہیں بعض علماء سلف کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایسے شہر میں رہنا ناجائز ہے جہاں کوئی عالم نہ ہو ایک عالم کی ضرورت ہر لحظہ اور ہر گھڑی موجود رہتی ہے دین کے فہم کے لیے اور دین کے حصول کے لیے لیکن ماں بہل امتیاز کیا ہے نبی اسلام کا فرمان ہے کہ قرب قیامت ایسے دعوت دینے والے اٹھیں گے جو دعوت دیں گے جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر صحیح بخاری کے اندر یعنی من عطا ہوں قدف ہو فرنار جو ان کی پیروی کرے گا تو چونکہ وہ جہنم کے اوپر کھڑے ہیں تو اسی وقت وہ ان کو اٹھا کر گویا جہنم میں پھینک دیں دیر نہیں لگے رسود اللہ وسلم کی حدیث ہے الجنت و اکرب و شرا کے نہ علی بنار و مصر ادالی کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی اتنے ہی فاصلے ہوئے یعنی ایک عالم ربانی کی صحبت بعض اوقات ایک مسئلے میں آپ کو جنت میں پہنچا سکتی اور ایک عالم سو کی صحبت یا اس سے مسائل پوچھنا مسائل معلوم کرنا بعض اوقات فوری آپ کو جہنم میں دھکیل سکتی دین کوئی کھیل تماشا نہیں نہ ہی شریعت کسی کے گھر کی ہے جس طرح چاہو اس کے ساتھ سلوک کرو دین منزل من اللہ سب سے اہم حقیقت جس کا فہم اور جس پر عمل اور جس کی ادا ضروری ہے کہ بالکل اس طریقے سے ہو جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم فرمایا بعض اوقات یہ کھیل تماشا نقصان کا موجب بن سکتا ہے جس کی ایک واضح دلیل بنی اسرائیل کا قاتل سو افراد کا قاتل اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں توبہ ڈال دی پوچھتا پھر رہا حلی من توبہ من توبہ کہ لوگوں میرے لیے توبہ ہے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں ایک راہب ایک شخص بڑا عبادت گزار تہجد گزار دنیا سے منقطع اور تعلق باللہ قائم کیے بیٹھا ہے اس کا راستہ دکھائے گا کہ وہاں چلے جاؤ تمہارے سوال کا جواب وہاں موجود ہے اب وہ راہب راہب تھا عابد تھا زاہد تھا متقی تھا عالم نہیں تھا اس نے اسے سوال کیا وہ کہتا انا کا توبہ تیرے لیے توبہ کہاں ہے تیری توبہ قبول نہیں ہوگی توبہ کا دروازہ بند ہے تیرے لیے اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے اسے بھی قتل کر دیا دیکھا نا غلط انتخاب نقصان دہ ہے مفتی کے لیے بھی اور مستفتی کے لیے بھی کہ مستفتی کو اس نے کیا علم دیا کہ تیرے لیے توبہ نہیں اور مفتی خود رگڑے میں آ گئی نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر میں اپنا کام اور طریقے سے کروں پھر باہر نکلا حل من توبہ حل من توبہ لوگوں بتاؤ میرے لیے توبہ ہے اب کی بار فت اللہ عالم ایک عالم کی طرف اس کی رہنمائی کی جو حلال و حرام سے واقف تھا شریعت کے علوم کا ماہر تھا اس کے پاس چلا گیا اس نے کیا کہا میں یہ حول کا بہن توبہ کہ تیرے اور تیری توبہ کے درمیان دنیا کی کوئی طاقت کوئی مفتی حائل نہیں ہو سکتی توبہ کیوں نہیں توبہ ہے تیرے لیے اور تجھے ایک بہترین راستہ بتاتا ہوں ادھا بلا اللہ قریت فلاں بستی میں چلے جاؤ فعل بحا عباد اس بستی میں اللہ کے نیک بندے یا بدون ربا اپنے پروردگار کی عبادت کر رہے ہیں صالحین کی بستی ہے وہاں چلے جاؤ ان کی صحبت اختیار کرو ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور توبہ کرو توبہ ہے تیرے لیے یہ فتوا کتاب و سنت کے مطابق ان اللہ یکسر جمیا اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے تمام گناہوں شرک کی نحوست برقرار بغیر توبہ کے بھی ہر گناہ معاف کر سکتا ہے سوائے شرک شرک کتنی منحوس چیز ہے کہ سو افراد کا قاتل بخشا جا سکتا ہے لیکن ایک ذرے کے برابر شرک کا ارتکاب کرنے والا چاہے سو سال کا عابد ہو اس کے لیے کوئی بخشش نہیں سب نیکیاں مردود سب بیکار اس سے آپ اندازہ کریں کہ شرک کتنی قابل نفرت اور قابل مذمت چیز جی۔ شاہد کیا ہے اس شخص کی رہنمائی کی گئی ایک عابد اور زاہد کی طرف دن کو روزے رکھتا تھا رات کو شب بیدار اور لوگ بڑا متاثر تھے مگر وہ عالم نہیں تھا فتوا اس نے غلط دیا اور خود بھی اس کے لپیٹ میں آ گیا لیکن جب صحیح عالم کی طرف رہنمائی ہوئی اس نے بالکل شریعت کی روشنی میں فتویٰ دیا جو اللہ کا علم خالص تھا اس کے سامنے بیان کیا اور دین کا نور اس کے سامنے رکھا نتیجہ یہ کہ شخص وہیں سے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا باقی قصہ آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کی بخشش کی تدبیریں فرمائی انتظام فرمایا اور وہ بخشا گیا ایک صحیح رہنمائی کے ذریعے یہ علم کے نور کا فائدہ ہے اگر ایک عالم کی طرف رہنمائی نہ کی جاتی پتہ نہیں کیا انجام ہوتا اس کو بخشا گیا اور قیامت تک ایک علم نافع ہمیں دے گی کہ اس شخص کے لیے بخشش ہے بڑے سے بڑے مجرم کے لیے بخشش ہے یہ علم نافع ہے علم نافع جو ہے کوئی فلسفی یا منطقی مشغافیوں کا نام نہیں علم نافع وہ علم ہے جو بندے کو جنت میں پہنچا دے جب اس کی موت واقع ہوئی تو گرتے گرتے اس نے اپنا سینہ آگے کر دیا زمین کو ناپا گیا تھا اگر معصیت کی زمین قریب ہے پھر یہ جہنمی اور اگر توبہ کی اور صالحین کی زمین قریب ہے پھر یہ جنت ہے ناپا گیا ایک حدیث کے مطابق اس کے پاؤں زیادہ قریب تھے معصیت کی زمین کے اور اس کا سینہ اور اس کا دل جو روحانیت کا علم کا تقوی کا اخلاص کا مرکز ہے یہ قریب تھا توبہ کی زمین اللہ تعالیٰ نے اسے معیار بنایا ہا ہونا یہ تخوا کا محل ہے اخلاص کا محل ہے یہ عبادت کا مرکز ہے سینے کو معیار بنایا سینا خرید تھا توبہ کی زمین کے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا یہ اللہ تعالیٰ کا علم اللہ تعالیٰ کا نور یقیناً علماء سے حاصل ہوتا ہے اب ایک عالم کی پہچان کیا ہے دیکھیں رسول اللہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس میں دونوں علموں کو جمع کیا گیا اللہ انی اسلو علم علم اور اللہ انی اعوذ من علم لا ينفع اے اللہ میں تجھ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو نافع ہو اس علم سے تیری پناہ پکڑتا ہوں جو نافع نہ ہو نفع بخش نہ ہو بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کے سیغے کے ساتھ فرمایا کہ اس اللہ علم نافع بتاؤ من علم لا ينفع اللہ تعالیٰ سے نفع بخش علم کا سوال کرو ایسے علم سے پناہ مانگو جو نفع بخش نہ ہو مانا علم کی دو قسمیں ایک علم نافع اور ایک علم غیر نافع نفع بخش علم اور نقصان دہ علم نفع بخش اور نقصان دہ آپ حیران ہوں گے کہ علم بھی نقصان دہ ہوتے علم کی طلب کا تو حکم دیا گیا ہاں علم بھی نقصان دہ ہوتا ہے بلکہ اوقات ایک عالم علم سے بھرپور اس کا سینہ پرانے پاک کو جمع کیے ہوئے حدیثوں کا حافظ اور قیامت کے دن وہ جہنم میں داخل ہوگا ایک بت پرست مشرق سے بھی پہلے یہ کون عالم ہے جس نے علم کے خزانے تو سمیٹ لیے مگر ریا کار تھا اللہ تعالیٰ بلائے گا پوچھے گا کیا عمل کیا کہے گا تو علم تو القرآن اب علم تو ہو میری پوری عمر تعلق بالقرآن میں گزری پہلے سیکھا پھر سکھایا فرشتے کہیں گے کذب تھا جھوٹ بول رہے تعلق بالقرآن تو کامیابی کی اساس ہے اور اہل جنت کی فہرست میں تمہارا نام نہیں تمہارا نام کہاں گیا قرآن سے تعلق اگر قائم کیا ہوتا تمہارا نام اس لسٹ میں ہوتا جھوٹ بول رہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں سچ کہہ رہے اس نے پوری زندگی قرآن سیکھا بھی سکھایا بھی لیکن کیوں قال قار تاکہ اس کو قاری صاحب کہا جائے اور علامہ صاحب کہا جائے دنیا کی شہرت دنیا کی واہ اپنے علم کا چرچا نمود و نمائش اس حبوب بھی النار فرشتوں اس کو پکڑ لو پاؤں سے گھسیٹو چہرے کے بل چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں ڈالو رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ وہ شخص ہے جس پر سب سے پہلے جہنم کی آگ کو گرم کیا جائے سیدنا ابو رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے لگے تو چونکہ معنی کا استحظار دل میں موجود تھا اس حدیث کے تصور سے بے ہوش ہو کر گرے پھر ہوش میں آئے پھر اٹھے حدیث کو بیان کرنے کے لیے پھر بھی ہوش ہو گئے اور بڑی مشکل سے تیسری بار اس حدیث کو بیان کرنے کے قابل ہوں تو علم تھا علم ہے وہ علم نافع نہیں بن سکا وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ اخلاص مفقود ہے اخلاص موجود نہیں دلاہیت نہیں ریاکاری جہنم میں ایک ایک عالم کو دیکھا جائے گا جس کے پیٹ کی آنتیں باہر نکلی ہوں اور وہ چکی کی طرح اس طرح گھوم رہا لوگ اس کو دیکھیں کہیں کہ تم تو عالم تھے دائی تھے ہمیں فاض کرتے تھے تم یہاں کیسے ہم تو بے عمل تھے تم یہاں کیسے تم تو عالم تھے بڑے پارسا دکھائی دیتے تھے تم یہاں کیسے وہ جواب دے گا کہ میں تمہیں واز کرتا تھا خود عمل نہیں کرتا تھا مانا علم ہے مگر نافع نہیں ہے یہ علماء سو کی مثالیں جس عالم کا علم نافع ہو وہ عالم حق ہے عالم ربانی ہے علم نافع اس کی شناخت کیسی اس کی علامت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں دونوں طرح کے علماء کا تعارف کرایا سورہ جمعہ میں اپنے پیارے پیغمبر کی بےست کا ذکر کیا هو الذي بعث فی الأميين رسولا کہ اللہ تعالیٰ نے امیین میں ایک رسول بھیجا من انفسهم انہی میں سے جس کے تین وظیفے ہیں یسر علیہم آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے بھائی الکتاب الحکم اور ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے بھائی ذکی اور ان کا تزکیہ کرتا ہے پاک صاف کرتا ہے یہ رسول کا وظیفہ ہے رسول کن میں بھیجا امیین میں امیین ان پڑھ نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ امی تھے ان پڑھ تھے اور یہ ان کا اعجاز ہے ان پڑھ ہونے کے باوجود قوم پر قرآن پڑھنا حدیثیں پڑھنا ایک موج ہے ایسا کون کر سکتا تمہارے سامنے میری عمر گزری ہے میں کسی درسگاہ میں گیا ہوں کوئی میرا استاد ہو کوئی میرا معلم ہو کوئی نہیں تمہارے سامنے عمر گزاری مگر اب میں تمہیں غیب کی خبریں دے رہا ہوں انبیاء سابقین کے واقعات بتا رہا ہوں قیامت کے حالات بیان کر رہا ہوں کتاب و حکمت پڑھ رہا ہوں تم سوچو یہ سب کچھ مجھے کیسے آ گیا یہ موجود ہے جو تم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے نبی حق مانو آگے کیا فرمائے وہ آخری نہ منو ہو کچھ اور بھی وہ آخری نہ من ہو کچھ طلبہ بھی یہاں نظر آ رہے ہیں کچھ طلبہ سے ایک دو باتیں ہو جائیں تاکہ مسئلہ زیادہ سمجھ میں آئے یہ آخری جرری اور نسبی اس کی دونوں حالتیں اگر ماں قبل یہ واؤ عاطفہ ہے اس کا عطف اگر ماں قبل مجرور پر ہے پھر یہ مجرور ہے اور ماں قبل منصوب پر ہے پھر یہ منصوب باطف امین امین پر عطف ہو تو پھر یہ مجرور ہے ان باطف المین وفی کہ اللہ نے رسول بھیجا امین کچھ اور لوگوں میں جو بعد میں آئیں گے ان کا بھی رسول ہے وہ لوگ کیا ہیں لما یلحقو میں ہیں جو ابھی تک ان امیین سے نہیں مل سکے لیکن ملیں گے ضرور ابھی تک ان سے مل نہیں سکے لیکن ملیں گے ضرور طلبا لما اور لم میں کیا فرق ہے دونوں نفی کے حروف ہیں لم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی نفی اور لمبا کا معنی کسی چیز کی نفی ایک وقت مخصوص کے لیے لم یا زید ان کا معنی ہے زید نہیں آیا پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا لمبا یا زید ان کا مانا ہے زید ابھی تک نہیں آیا لیکن آئے گا ضرور جو آخرین بعد میں آنے والے ابھی تک ان سے ملے نہیں ان امیین سے لیکن ملیں گے ضرور یہ عالم ربانی کی سب سے بڑی شناخت ہے ابھی تک آئے نہیں لیکن آئیں گے اور ان امیین سے صحابہ سے اور محمد الرسود اللہ وسلم سے ملیں گے ضرور یہ ایک عالم کی شناخت ہے کیسے ملیں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری لکھی ہر حدیث سند کے ساتھ بیان کی میں آخری سند آپ سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں آخری حدیث امام بخاری فرماتے حد سنی احمد بن اشکار امام بخاری کا استاد ہے قال حدثني محمد بن فضیل یہ امام بخاری کے استاد کا استاد ہے عن عمارت بن القعقاع امام بخاری کے استاد کے استاد کا استاد اور عمارہ بن قعقاع یہ اتباع تابعین میں سے عمارہ بن قعقاع کس سے روایت کرتے ہیں انا بزرع ابو زرع سے یہ تابعی امام بخاری اپنے شیخ پھر شیخ کے شیخ پھر اس کے شیخ کے ذریعے تابعی تک پہنچ چکے عمارہ بن کا یہ تابعی بھی ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کے صحابی جریر عبداللہ الباجلی کے پوتے بھی جریر کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ابو حریرہ کون ہے نبی اسلام کا ہے وآخر منہم لما لمبا کچھ اور لوگ بھی آئیں گے ابھی تک ان سے ملے نہیں لیکن مل کر رہیں گے دیکھیں امام بخاری ابو حریرہ سے ملے یا نہیں ملے اس سند کے ذریعے الحاق ہو گیا اتصال ہو گیا سند مل گئی اس آیت کریمہ کی یہ محدثین مصداق ابھی تک وہ آئے نہیں ابھی تک ملے نہیں لیکن آئیں گے بھی ضرور اور ان سے ملیں گے بھی ضرور کیا کہہ رہے قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب امام بخاری کہاں تک پہنچ گئے رسول اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دینے والا کون ہے جبریل امین یہ واسطہ کہاں تک پہنچا جبریل تک جبریل امین نے یہ وہی کس سے لی اللہ تعالی سے یہ شخصیت کہاں تک پہنچ گئی اللہ رب العزت تک یہ ہے سلسلہ عالیہ سلسلہ عالیہ بابرکت ایک عالم ربانی کی تشخیص ایک عالم ربانی کا تعین مزید تفصیل چاہیے تو پیارے پیغمبر محمد الرسود اللہ وسلم نے خود آیت کی تفصیل فرمائی بخاری مسلم کی حدیث ہے ابو ریرا فرماتے ہیں کہ سورہ جمعہ اللہ کے پیغمبر پر نازل ہوئی میرے سامنے اس وقت میں مجلس میں موجود تھا اور صحابہ بھی تھے سورہ جمعہ آپ پر نازل ہوئی آپ نے اسی وقت سورہ جمعہ صحابہ کو پڑھ کے سنائی جب یہ آیت آئی وہ آخری ہوں یا کہ رسول کی بے سک امیین کی طرف بھی ہے کچھ اور لوگوں کی طرف بھی جو اب تک ملے نہیں لیکن ملیں گے ضرور ایک سائل نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں آپ خاموش ہیں ساحل بھی خاموش ہو گئے پھر وہ زیادہ صبر نہ کر سکے پھر پوچھے یا رسول اللہ یہ کون لوگ آپ پھر خاموش ہیں اس نے تیسری بار پوچھا یہ کون لوگ ہیں اللہ کی وحی آ چکی تھی یہ کون لوگ سامنے سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے کون سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ہاتھ مبارک دست مبارک سلمان فارسی پر رکھا اور فرمایا کہ لو کان العلم رجل اور رجال من قوم اس آیت کا مصداق کون ہے اگر علم ایک حدیث میں دین کے لفظ ہے اگر دین ایک حدیث میں ایمان کا لفظ ہے ایمان اور عقیدہ اگر سوریا ستارے پر ہو جو سب سے اونچا ہے تو اس شخص کی قوم کا ایک شخص یا کئی لوگ وہاں بھی جائیں گے اور علم لے کر آئیں گے سوریا ستارے کس شخص کی سلمان فارسی کی آخری نمین ہوں اس کا زیادہ مزداق کون ہے سرزمین فارس کے لوگ امام بخاری فارسی تھے امام مسلم فارسی تھے ابو داود فارسی تھے ابن ماجہ فارسی تھے امام ترمزی فارسی تھے امام نسائی فارسی تھے ابو حاتم الرازی فارسی تھے ابو ذرا الرازی فارسی تھے محدثین کی ایک لائن آپ کو ملے عالم ربانی کیا ہوا پھر بڑا اہم نقطہ ہے عالم حق عالم ربانی وہ ہے جس کا سینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے منور ہو اور اس کی سند صحابہ کرام اور اللہ کے پیغمبر تک پہنچے آج بہت سے لوگ دین کو اپنی مرضی سے اوپر نیچے کر رہے بہت سے سوٹوں والے ٹائیوں والے سند کوئی بھی نہیں علم میں دو چیزیں قابل توجہ ایک علم کا ذخیرہ دوسرا یہ سلسلہ عالیہ سلسلہ مبارک جس کے آخری سرے پر محمد الرسود اللہ اس سند کی ایک برکت ہے اس صنعت کی ایک برکت ابن صلاح اللہ ابن صلاح یہ حدیث کی اصطلاحات کے علم کے مدون متو سامن کے محدثین میں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو طلب علم ہے طلب علم کی شرائط میں ایک شرط استفادہ کی بھی ہے ایک عالم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کہاں پڑھنے گیا تھا اور کس کس سے پڑھ کر آیا سب مدنا رجا رکھو ذرا اپنے اساتذہ کے نام تو بتاؤ ہم بھی دیکھیں کیا مشرب اور کیا مخرج ہے سند کی اطلاع ضروری اس آیت کریمہ نے لما لم بہم جو الحاق ہے کہ بعد میں لوگ آئیں گے وہ ان سے ملیں گے ان صحابہ کرام سے ان کا الحاق ہوگا الحاق کس چیز کے ذریعے صنعت کے ذریعے یہ ایک عالم ربانی کی پہچان آگے فرمایا کا فضل اللہ یہ اسی شاہ یہ اللہ کا فضل اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے ہر ایک کو عطا نہیں فرماتے جس کو چاہے عطا فرما دے اللہ کا فضل ہے کیونکہ عالم ربانی ہونا یہ معاشرے میں سب سے اونچی شان العلماء ورثت الانبیاء علماء انبیاء کے ہیں اور خاص کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پہلے اس وراثت کی اس قدر اہمیت نہیں تھی پہلے انبیاء آ رہے تھے ایک نبی آیا دوسرا آ گیا تیسرا آ گیا ایک ایک وقت میں کئی کئی انبیاء ہوتے تھے لیکن محمد اللہ علیہ وسلم آخری نبی اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر یہ وراثت کون سنبھالے گا پہلے تو یہ تھا کہ ایک نبی کی تعلیمات اگر مٹنے کے قریب ہوتی دوسرا آ جاتا اور اس کو سنبھال لیتا محمد رسول الرسول تو آخری نبی اب یہ ذمہ داری کس کو سونپی گئی العلماء ورثت الانبیاء یہ ذمہ داری علماء کو سونپی گئی یعنی جو ذمہ داری جو مشن انبیاء کا ہے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ان کے انتقال کے بعد یہ مشن یہ مشن ان کے وارث ہو گئے وارث کون ہے دنیا میں بہت سے طبقات ہیں مخیجر حضرات بھی ہیں تجار بھی ہیں عباد بھی ہیں زہاد بھی ہیں مجاہدین بھی ہیں لیکن انبیاء کی وراثت علماء کو حاصل وراثت کس چیز کا ہے وارث کون ہوتا ہے ایک شخص کا انتقال ہو جائے پیچھے اس کا بیٹا بھی ہو پوتا بھی ہو بیچ میں صرف ایک فرق ہے جائیداد کا وارث کون ہے بیٹا یا پوتا بیٹا ہوگا یہ وراثت یہ قرب کو ظاہر کرتے قرب انبیاء کا وارث کون ہے جو انبیاء کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ علماء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نقطہ سمجھایا بڑے مختلف اسالیب سے ایک حدیث حریث رسود وسلم نے ایک عالم ربانی کی مثال بیان کی فرمایا کہ فضل العالم العابد کا فضل القامی سائر اللہ ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پر جو عالم کتاب و سنت کا فہم حاصل کرتا ہے علم پڑھتا ہے پڑھاتا ہے علم بانٹتا ہے اس کی مثال اس کی فضیت اور فوقیت اس شخص پر جو سائم النہار اور قائم اللیل ہو عبادت گزار تحجد گزار کیا فرق ہے دونوں میں فرمایا کہ جو فرق چودھویں کے چاند کا تمام ستاروں سے تمام ستارے اکٹھے ہو کر بھی چودھویں کے چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ ایک عالم کا مقام سارے عابدوں پر تحجد گزاروں پر لیکن پیارے بیگم محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ اصل بات کیا سمجھائی کہ عالم کو چودھری کا چاند کیوں کہا گیا اس تعبیر میں کیا حکمت حکمت یہ ہے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ حقیقی عالم کون ہے عالم حق کون ہے عالم ربانی کون ہے جس کی مثال چودھویں کے چاند کی ہو چودھری کا چاند کیا ہے یا کوئی بھی چاند کسی بھی دن کا چاند چمکتا ہے اس کا نور کہاں سے آتا ہے چاند کا اپنا نور نہیں چاند کا نور سورج سے ماخوذ چاند اپنا نور سورج سے کماتا ہے سورج سے حاصل کرتا ہے چودھری کی چند اپنا نور نہیں آرمی ربانی وہ ہے جس کا علم اپنا علم نہ ہو اپنی رائے سے نہ کہے ذاتی باتیں نہ ہو ذاتی فتوے نہ ہو بلکہ چودھری کے چاند کی طرح اس کا نور ماخوذ ہو مستفاد ہو سورج سے تو دین اسلام میں سورج کون ہے دین اسلام میں سورج کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انار سلنا کا شاہد اور مشرم نذیرہ و دائن اللہ بزن ہی بس سراج منیرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا سورج اس معنی میں جب سورج چمکتا ہے تو کوئی دیا نہیں جلتا سب دیے بند سورج چمک رہا ہو اور کوئی شخص دھوپ میں دیا جلا کر بیٹھا ہو اس کو احمد کے سوا کچھ نہ کہا جائے ایک عالم چاند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج اور عالم کا نور عالم کا علم ذاتی نہیں ذاتی فتوے نہیں ذاتی آرا نہیں بلکہ اس کا علم اس سورج سے اس کا نور اس سورج سے ماحول اور مختصر عالم ربانی کا تعارف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر ایک دعا کی تھی میدان مینا میں اور مسجد خیف کے اندر زہر کی نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اس سے قبل یہ دعا کی نبر اللہ عمران سمع منی حدیث فحافظہ وبعاہ ثم اداہ کما سمع اللہ تعالی اس شخص کا چہرہ تر و تازہ کر دے گا جو میری حدیث کے ساتھ چار طریقوں سے منسلک ہو جائے میری حدیث کے ساتھ چار طریقوں سے جڑ جائے اور منسلک ہو جائے یعنی ایک عالم ربانی کے لیے تعلق الحدیث کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے کیونکہ حدیث جو ہے وہ فہم دین کی اساس ہے فہم دین کی اساس ہے وہ چار تعلق کیا ہیں سامع منی حدیث میری حدیث کا شوق ہو میری حدیثیں سننے کا شوق ہو یہ شوق ایک میں دین کے اندر اور اگر احمد الناس میں بھی یہ شوق ہو تو وہ علماء کے ساتھ ملحق ہیں جڑے ہوئے انہی کے اندر شامل ہے اس کو اتباع بولتے حدیث سننے کا شوق فحافظ ہو اور اس کو یاد کرنے اس کی حفاظت کا شوق حفاظت آپ جانتے ہیں علم کی حفاظت اصل حفاظت عمل کے ساتھ آپ علم لکھ لیں اپنے رجسٹر پر اپنی کاپی پر وہ محفوظ نہیں اس پر عمل کر لیں وہ ہے خطیب بغدادی رحم اللہ کی کتاب ہے اقتضاء العلم العمل کہ علم کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کیا جائے علم اس کے تحت ایک قول لائے ہیں امیر المومنین علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ اور بڑی عجیب صنعت کے ساتھ ہے خطیب بغدادی سے لے کر جناب علی بن نبی طالب تک نو واسطے ہیں نو واسطے صنعت کے نو رجال اور ہر واسطہ ایک دوسرے کا باپ بیٹا تو یہ بتا کا کہ جس سے روایت کر رہے وہ اس کا والد ہے آگے وہ اس سے روایت کر رہے وہ اس کا والد ہے وہ اس کا والد آخر تک جناب علی بن نبی طالب تک نو کے نو واسطے باپ اور بیٹوں کے یہ ایک عجیب صنعت ہے اور امیر المومن کا قول کیا ہے قول یہ ہے کہ ہاتھا فض علم و بل عمل فہن عجاب فرتا ایک انسان جب علم حاصل کر لیتا تو وہ علم جو ہے عمل کو پکارتا ہے کہ اللہ کے بندے علم آ گیا اس پر عمل کر لو وہ علم عمل کو پکارتا فن عجاب ہو اگر عمل علم کی پکار کو قبول کر لے اور عمل ہو جائے تو وہ محفوظ ہے وہ اللہ فرتا اور اگر عمل جو ہے وہ علم کی پکار کو قبول نہیں کرتا عمل نہیں ہوتا تو وہ علم جو ہے وہاں سے کوچ کر جاتا ہے یعنی علم کی بقا علم کا استمرار کسی کے سینے میں عمل کے ساتھ عمل کر لیا علم محفوظ عمل نہیں کیا علم وہاں سے کوچ کر جاتا یہ بھی ایک فرق ہے ایک عالم ربانی اور عالم سو عالم ربانی عمل کرتے عالم سو بے عمل ہوتے لوگوں کو علم کی دعوت دیتے خود عمل نہیں کرتے عمل نہ کرنے سے علم بھول جاتا تو پیارے پہ دعا کر رہے ہیں جو میری حدیث کو سنے حدیث کو سننے کا شوق ہے یہ پہلا تعلق دوسرا حفاظت حدیث کا شوق حفاظت حدیث اپنے دل میں اس کو محفوظ کر لے حفاظت حدیث عمل کر کے اس کو محفوظ کر لے عمل کر کے کیونکہ علم کی حفاظت جتنی عمل سے ہوتی کسی اور چیز سے نہیں ہوتی حج کا باب اب لاکھ بار پڑھ لیں اس کو اب محفوظ نہیں کر سکیں گے ایک دفعہ جا کر حج کرو سارا حج آپ کے دل میں نقش ہو جائے گا پڑھنے سے یاد نہیں ہوگا حج کرنے سے سارا یاد ہو جائے گا یہ دوسرا تعلق ہے تیسرا تعلق کیا ہے ببا وہی یہ فہم کا نام ہے اس کو سمجھا خالی حفظ کافی نہیں بلکہ اس کو سمجھا چوتھا تعلق تم ادا حکما سمے پھر جیسے سنا اسی امانت داری سے اس کو آگے پہنچا دیں صحیح علم سند کے ساتھ جو واقع علم نافع اسی امانت داری سے اس کو آگے پہنچا دیں یہ چار طرح کا تعلق حدیثوں کو سننے کا شوق حدیثوں کو یاد کرنے اور عمل کرنے کا شوق حدیثوں کو سمجھنے کا شوق حدیثوں کو آگے پہنچانے اور بیان کرنے کا شوق اب آئیے آپ کو بتاؤں کہ فقہ کس چیز کا نام ہے کسے کہتے نے ہمارے ذہنوں میں فقہ کے تعلق سے عجیب مفاہیم مگر محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فقہ کی تعریف بھی کر دی کہ جس جس شخص نے میری حدیث کے ساتھ یہ چار طرح کا تعلق جوڑ لیا اللہ اس کے چہرے کو تھوڑا تازہ کر دیا آخری تعلق کیا ہے حدیث کو آگے پہنچانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری تعلق کی ترغیب دے رہے آگے پہنچانے کی تاکہ سلسلہ آپ تک محدود نہ رہے بلکہ آگے چلتا رہے آگے چلتا رہے قیامت تک تو آپ کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ حدیث آگے پہنچاؤ اس کی فضیلت آپ بیان کرتے مگر آپ کے الفاظ کیا ہے ربا حامل الا من ہو کہ بعض اوقات فقہ کو لینے والا اس فقہ کو آگے پہنچاتا ہے اور جس کو پہنچاتا ہے وہ اس سے بڑا فقیر ہوتا ہے اور تمہیں پہنچانے کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہیں اور علم حاصل ہو وہ تم سے بڑا فقیر ہوگا بات تو حدیث کی ہو رہی حدیث پہنچانے کی ہو رہی اچانک بات فقہ کی شروع ہو گئی نہیں یہ بات مختلف نہیں ہے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فقہ کی تعریف بھی کر دی کہ فقہ چار چیزوں کا نام سوائے حدیث حفظ حدیث اور فہم حدیث اور ادائے حدیث یہ چار چیزیں جس شخص میں ہو وہ حقیقی فقی ہے حقیقی فقی یہ عالم ربانی کی پہچان ہے عالم حق کی کہ اس کا اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کے ساتھ گہرا تعلق ہو عالم سو کا نہیں ہو ہم تو ایسے ایسے دعات کو جانتے ہیں جن کا فاض جادو کا کام کرتا ہے اور جہاں ان کا واضح ہوتا ہے جمع خرید جمع ہو جاتا مگر ان کی تقریر میں ستر فیصد جھوٹ ہوتا ہے جھوٹی حدیثیں جھوٹے قصے بغیر صنعت کی باتیں یہ عالم سو ہے اللہ کے بندو یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر دعوت دے رہے اسے قبول کرنے والا فوری جہنم میں داخل ہوتا ہے یہ حق کی شناخت ہے ایک عالمی حق کی شناخت ہے فقہ کی تعریف بھی سامنے آ گئی حقیقی فقہ تعلق الحدیث کا نام اور تعلق الحدیث کی چار نوعیت ہے سوائے حدیث کا ذوق بھرپور ہو حفظ حدیث فہم حدیث اور ادائے حدیث یہ حقیقی فتح فقہ اگر نہ ہو حدیث اگر نہ ہو تو فقہ کا کوئی تصور ہی نہیں خطیب بغدادی کی ایک کتاب ہے الفقی بل اس میں نے ایک عجیب واقعہ پڑھا چھوٹا سا واقعہ امام فقیب جراح فرماتے کہ مجھے ایک دفعہ امام حنیفہ رحم اللہ ملے ملاقات ہوئی امام صاحب نے فرمایا وکیل لو ترب کتاب الحدیث وشت غلط متفقہ تھا لکان خیر اللہ کے کاش تم حدیثیں چھوڑ دو حدیثیں لکھنا چھوڑ دو حدیثیں پڑھنا چھوڑ دو اور فقہ پر توجہ دو تمہارے لیے بہتر حدیثیں چھوڑ دو اور فقہ پر توجہ دو یہ کون سی فقہ ہے جو حدیث سے ہٹ کر یہ کس فقہ کی ترغیب دی جا رہی جس کی اساس حدیث نہیں تم جو حدیث پر محنت کر رہے ہو کبھی فلاں علاقے کبھی فلاں علاقے کبھی فلاں محدث سے سما کبھی فلاں محدے سے ساری تگو دو چھوڑ دو اور فقہ پر توجہ دو یہ کون سی فقہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر تو فقہ نام ہی بتا رہے ہیں تعلق الحدیث کا جو چار نوعیت ہے آپ نے امام فقی نے جواب دیا کہ الحدیث یجمع الفقہ کل کیا حدیث کے اندر فقہ نہیں ماں وکی نے فرمایا کہ میرا فہم تو یہ کہ دین کی ساری فقہ حدیث کے اندر موجود امام صاحب نے فرمایا اچھا میرے ایک سوال کا جواب اپنی حدیث سے دو سوال یہ کہ ایک عورت حمل کا دعویٰ کرے اپنے پیٹ میں حمل کا دعویٰ کرے اور اس کا شوہر اس کا انکار کرے یہ حمل میرا نہیں اب بتاؤ حدیث اس مسئلے کا کیا حل پیش کرتے امام وکی نے فرمائے حدثنی عباد قال حدثنی اکرمت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن بالحب حدیث لے لی اس صورت حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کا حکم دیا لعان کا بیوی بی حمل کی دعوے دار ہے شوہر اس کا انکار کر رہا ہے دونوں کو بلا لو اور دونوں سے قسمیں لو شوہر چار قسمیں کھائے حمل میرا نہیں اور پانچویں قسم کھائے وہ موجے میں لانت ہوگی بیوی بی چار قسمیں کھائے اسی شوہر کا ہے اور پانچویں قسم مجھ میں لانت ہوگی اب کیا ہوگا اب فیصلہ اللہ کی طرف چلا گیا اب قیامت کے دن اس قضیے کا فیصلہ ہوگا جواب تو موجود ہے حدیث میں امام بکیف فرماتے ہیں کہ امام صاحب خاموش ہو اس کے بعد جب بھی کبھی آمنا سامنا ہوتا تو اپنا راستہ تبدیل کر کے چلے جاتے ابن عابدی النظائر ان کا قول انہوں نے محدثین کی خدمات کا ذکر کیا کہ محدثین کی جماعت وہ جماعت ہے جس کا حدیث کے ساتھ تعلق بڑا کیا ہے حدیثوں کو سننا پڑھنا سفر کرنا حفظ کرنا لکھنا حدیث کے قواعد فلاں حدیث صحیح فلاں حسن فلاں ضعیف متصل منقطع مدلس مرسل موضوع ان اصطلاحات پر حدیثوں کو منطبق کرنا یہ محدثین کی خدمات مشکل کام آگے کیا فرماتے ملم یوتق تحم و مشاق فال بالفقر جو شخص ان مشقتوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھے حدیثیں سنیں پڑھے حاصل کرے اور قواعد اسانید متون ان کو یاد کرے ان مشقتوں میں جو شخص پڑھنے کی صلاحیت نہ رکھے طاقت نہ رکھے فالح بالفق ہے تو اس کا اس کا کام یہ ہے کہ وہ فقہ پر توجہ دے کون سی فقہ ہے فقہ اور حدیث دو الگ چیز ہیں جدا چیز ہیں تو پیارے پیغمبر کی یہ دعا ہے یا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تعداد کرنا جو میری حدیثوں کو سنتا ہے اور حدیث کے ساتھ یہ تعلق بڑا بابرکت ہوتا ہے بڑا مبارک ہوتا ہے ورنہ میرے دوست اور بھائی اگر حدیث سے ہٹ کر فقہ کی احساس ہو تو بڑی مشکلات خود قادیم یوسف نے کتاب الخراج میں ایک واقعہ نقل کی ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الفار سے سلاست اسم بج راجل سہمن واحد میدان جہاد میں جو گھڑ سوار ہو گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جہاد میں جائے مال غنیمت میں اس کے تین حصے اور جو مجاہد پیدل جائے اس کا ایک حصہ پھر نبی نے وضاحت کی کہ گھڑ سوار کے تین حصے کیوں ہیں ایک حصہ اس کا اپنا اور دو حصے اس کے گھوڑے کے دو حصے اس کے گھوڑے اور جو پیدل ہے اس کا ایک حصہ جو اس کا اپنا گھوڑا اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو دو حصے نہیں ملیں گے ایک ہی حدیث ہے بخاری مسلم کی کیا آپ کے ایمان کا تقاضا کیا ہے آمنا و صدقنا میرے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے حبیب کبریا کا فرمان ہے ہم قبول کرتے ہیں یہ ہے ایمان انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم الا يقولوا سمعنا واطعنا یہ ایک مومن کا شعار ہم نے سن لیا اور قبول کر لیا قاضی یوسف فرماتے ہیں کہ میرے شیخ امام حنیفہ رحم اللہ ان کے سامنے حدیث آئی انہوں نے فرمایا کہ لا فقد البہیم تھا اللہ راج المسلم میں یہ نہیں مان سکتا میں ایک گھوڑے کو ایک جانور کو اشرف المخلوقات مومن مجاہد پر ترجیح نہیں دے سکتا میں یہ قبول نہیں کر سکتا اس کا مانا گھوڑا افضل ہے اور ایک انسان مجاہد اشرف المخلوقات وہ مقبول ہے میں نہیں مان سکتا حالانکہ شریعت کے رموز کیا ہے شریعت نے تو گھوڑے کی ترغیب دی اور شریعت تو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچانا چاہتی اس کے مقام کو اونچا کرنا چاہتی مثلا جب گھوڑے کو دو حصے دیے تو ہر شخص چاہے گا کہ میں گھوڑا پالوں تاکہ میدان جہاد میں دو حصے ملے ایک ترغیب ہے گھوڑے کا جہاد زیادہ کامیاب یہ جہاد کی زیادہ کامیابی پر منتج ہوتا ہے اور پھر گھوڑا بابرکت رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الخیر الخیر گھوڑے کی پیشانی پر قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی قیامت تک کے لیے خیر ہی خیر خیر ہی خیر اور گھوڑا ایک ایسی ضرورت ہے میدان جہاد کی کہ یہ ضرورت قیامت تک رہے گی افغانستان کے پہاڑوں پر ہم نے جہاں جدید مسائل فیل ہوتے دیکھے وہاں گھوڑا کا رام ثابت ہوئے ہمارا اپنا مشاہدہ ہے گھوڑا کا رام ثابت ہو تو گھوڑے کی ترغیب دلائی اور گھوڑے کے ذریعے انسان دنیاوی اعتبار سے مستحکم ہوگا کہ دو حصے ملیں گے اور قیامت کے دن بھی مستحکم ہوگا رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے گھوڑا پالا جہاد فیس اللہ کے لیے اسے اپنے کھیت میں چھوڑ دو اور رسی لمبی کر دو رسی اگر چھوٹی ہوگی تو گھوڑا ایک محدود مقام پر کھڑا ہو کر چارہ کھائے رسی لمبی ہوگی چل پھر کر خوب کھائے گا رسی لمبی کر دو کیونکہ گھوڑا جو چارہ کھائے گا جو دانے کھائے گا وہ چارہ اور دانے بنف سے نفیس قیامت کے دن اللہ کے میزان میں تولے جائیں گے گھوڑا جو پانی پیے گا اور بار بار پیے گا اس پانی کو بھی تولا جائے گا چارہ کھا کے جو لید کرے گا وہ لید بھی تولی جائے گی پانی پی کر پیشاب کرے گا وہ پیشاب بھی تولا جائے گا شریعت کیا چاہتی ہے یہ انسان زمین سے اٹھے آسمانوں کی بلندیوں کو چھوئے اس کا اجر و ثواب کہاں تک پہنچے قیامت کے یہ فیصلے جو اللہ کے میزان پر ہوں گے گھڑ سوار کے لیے کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں جس میں کوئی بڑی فقاہت کی ضرورت نہیں جب تین حصے ملیں گے دو حصے گھوڑے کے اور ایک مجاہد کا دو حصے گھوڑے کی جیب میں جائیں گے کس کی جیب میں جائیں گے مجاہد کون اس سے مستفید ہو ایسا تو نہیں کہ گھوڑا وہ وصول کر لے اور اپنے مالک کو دلتی مار دے کے جاؤ یہ میرے ایسا تھا کون سی فکر اچھا قاری صاحب نے پوچھا اپنے استاد سے امام صاحب سے پھر آپ بتائیے کیا ہونا چاہیے فرمایا کہ گھڑ سوار کا گھوڑے کا بھی ایک حصہ اور مجاہد کا بھی ایک حصہ ہونا چاہیے تو قاری صاحب نے جواب دیا تو پھر کیا جانور انسان کے برابر جانور انسان کے برابر ہو سکتا نہیں دیکھیں علم حدیث کی قدر اس کی شان واقعات اس کے بغیر فقاہت کا کوئی تصور نہیں کیونکہ عالم ربانی کی سب سے بڑی شناخت یہ ہے آپ اس کی سند دیکھیں اور سند واقعی رسول اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو یہ اس دین کا بہت بڑا ہتھیار ہے اس دین کا تمیز ہے ہمارے تمام مسائل سند کے ساتھ ہمارا بچہ آج اگر قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کی بھی سند پیش کرے گا حدیث پڑھتا ہے ایک ایک حدیث کی سند اللہ کے پیارے پیغمبر تک پہنچائے گا کوئی دین مبہم نہیں بزرگوں نے فرمایا بزرگوں نے فرمایا کون بزرگ ان کا نام معلوم نہیں کہاں فرمایا یہ بھی معلوم نہیں کب فرمایا یہ بھی معلوم نہیں بسارا دین اسی جملے کے ارد گرد ہو یہ کون سا ذوق ہے یہ قطر ایک عالم ربانی کی نشانی نہیں عالم ربانی اپنی بات کرے گا سند کے ساتھ کرے گا رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی احساس پر کرے گا پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایک عالم کو چودھویں کا چاند کہا ہے چودھویں کے چاند کی تشویش اس میں دو رموز ہیں ایک تو یہ کہ چودھویں کے چاند کا اپنا نور نہیں اس کا نور سورج سے محفوظ ہے تو ایک عالم کا سارا علم اپنا ذاتی علم نہیں ہے کہ اپنی ذاتی رائے سے بات کرے اس کا سارا علم اس سراج سے محفوظ ہے جس سراج کو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب کے طور پر ذکر فرمایا اس کا کوئی فتویٰ اپنی رائے پر قائم نہیں ہوتا اس کا ہر فتویٰ ہر قول اللہ کے پیغمبر کی حدیث اور قرآن سے ہوتا ہے ایک اور رمض ہے اس میں ایک عالم کو چودھری کا چاند کا رسول رسم کی حدیث ان اول جنت میری امت کا پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا پہلا گروہ ساری امتوں میں سب سے پہلے جنت میں امت محمدیہ جائے گی صلی اللہ علیہ نبی علیہ اسلام کا فرمان ہے السابقون ہم زمانے کے اعتبار سے آخری امت ہے مگر قیامت کے دن جنت کے داخلے کے اعتبار سے سب سے آگے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلا جتھا پہلا گروہ وہ کون سا ہوگا فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے ایک جتھا ہوگا گروہ ہوگا جم کل قمر نیلا البدر جن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح ہو گئے ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح کچھ تشبیح کے رموز آپ سمجھیں کہ تشبیح کیوں دی گئی چلو آگے بڑھیں دوسری شناخت ان کی یہ ہے کہ لخت کل میرا دل واحد لخت لافہ بہین ہوں اور یہ جو جتھا پہلا داخل ہوگا ہو سکتا لاکھوں افراد ہو سکتا کروڑوں افراد مگر ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی مانند ہوں گے لوگ مختلف ہیں مگر ان کے دل جب ٹٹولے جائیں گے لگے گا ایک شخص کا دل ہے لختلاف ہوں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا کس چیز کی شناخت نہیں تعلق بالحدیث جو ہے یہ عقیدے کی وحدت اور مسائل کی وحدت کی علامت ہے حدیث ایک علم پیش کرتی ہے قرآن ایک علم پیش کرتا ہے غیر توجہ تو فی اختلاف اگر یہ قرآن حدیث اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا بڑا اختلاف ہوتا اختلاف کیوں نہیں اللہ کی طرف سے قرآن بھی اور حدیث بھی آپ کہیں گے کہ اختلاف تو ہوتا ہے کئی لوگ رکو کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں کئی چھوڑتے یہ اختلاف نہیں جو لوگ چھوڑتے ہیں وہ بھی کسی دلیل کے تحت اور جو باندھتے ہیں وہ بھی کسی دلیل کے تحت یہ وحدت ہے کیا وحدت ہے اتباع دلیل اتباع دلیل لیکن جو آئمہ کے پیروکار وہ اتباع دلیل نہیں ہے اتباع کتاب و سنت نہیں بلکہ بس قول امام کافی قول امام کافی تقلید کی تعریف یہ کی گئی کسی غیر کی بات کو لینا حجت کے بغیر دلیل کے مطالبے کے بغیر اس لیے بھانت بھانت کی بولی شافی کچھ کہہ رہے ہیں مالکی کچھ کہہ رہے ہیں حنبلی کچھ کہہ رہے ہیں حنفی کچھ کہہ رہے ہیں اختلاف ہی اختلاف امت کا پہلا گروہ جنت میں داخل ہونے والا ان کے دل شخص واحد کے دل کی مانند ہوں گے کوئی اختلاف نہیں کیوں ان کی اساس ایک ہے کتاب و سنت اللہ کی وحی اور اللہ کی وحی میں کوئی اختلاف نہیں یہ عالم ربانی عالم حق یہ اس کی ہے اس طرف آنے والا اپنے اندر عمل اور خلق کا وہ مقام پیدا کرے جو واقعی مثالی ہے میں اختصار کر رہا ہوں اس مضمون کو اسی نہج پر کافی پھیلایا جا سکتا ہے لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے فہم کی توفیق دے دی پھر وہ کیا کرے اپنے اندر علماء حق کے اخلاق ان کے اعمال و افعال اپنے اندر پیدا کرے امام بخاری کے ایک شیخ ہیں عاصم النبیل ان کا ایک قول ہے من طلب الحدیث فقط طلب یقون من خیر الناس خیر الناس جو حدیث کا طالب علم اللہ تعالیٰ جس کو حدیث کی توفیق دے دے جو اللہ کی توفیق سے امام بخاری فرماتے ہیں کہ الہم تو حفظ الحدیث میں کتا میں تفل مکتب تھا مکتب کے جو بچے ہیں جو لکھنا پڑھنا سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تھا چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں حفظ حدیث ڈال دی الہام کر دیا کہ میں حدیثوں کو حفظ کروں ابھی چہرے پر پوری طرح بال ظاہر نہیں ہوئے تھے بچپن کا دور ہے ان کے ایک شیخ ہیں امام بخاری کے محمد بن سلام البیکندی امام بخاری ان کے پاس گئے سمائے حدیث کے لیے حدیثیں لیں اور واپس آ گئے جو ہی امام بخاری واپس گئے ایک اور شخص آ گیا محمد بن سلام کے پاس انہوں نے کیا فرمایا لو اتيت قبله لرأيت صبيا يحفظ سبعين الف حدیث کاش تم تھوڑی دیر پہلے آتے ایک بچے کو دیکھتے وہ بچہ ستر ہزار حدیثوں کا حافظ بچہ سبھی کے الفاظ ستر ہزار حدیثوں کا حافظ یہ اللہ کی توفیق امام احمد بن حنبل کا خول ہے کہ حدیث کی ٹوٹل تعداد سات لاکھ اس میں مرفوع حدیثیں موقوف اقوال آثار صحابہ کے فتوے تابعین کے اقوال تابعین کے آثار سب ملا کر سات لاکھ ہاتھ میں رہا میں اس قول پر تبصرہ کر رہے تھے کہ امام احمد حمل نے فرمایا اور ان کے سامنے ایک محدث بیٹھا ہوا تھا ابو ذرا راضی اسحاق حاق فرماتے ہیں کہ امام احمد کا قول ہے احادیث کی مجموعی تعداد سات لاکھ ہے اور یہ شخص یعنی ابو ذرا رادی یہ شخص چھ لاکھ حدیثوں کا حافظ کس کی توفیق ہے یہ اور کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے حفاظت دین کا انتظام کر رکھا ہے یہ بخاری ابو مسلم ترمزی ابو داود اللہ کے سپاہی اور فوجی ہیں اس دین کی حفاظت کے لیے امام بزرا رادی کا قول ہے احفظ میت الف حدیث کما یحفظ احدکم قل هو اللہ احد مجھے ایک لاکھ حدیثیں اس طرح ازبر یاد ہے پانی کی طرح سنا سکتا ہوں جیسے تمہیں سورہ اخلاص آتی ہے قل هو اللہ احد ایک لاکھ حدیثیں اس طرح سنا سکتا ہوں اسحاق رافع کا قول ہے کل حدیث لا یعرف ابو ذرا نہ جانتے ہوں اس حدیث کا کوئی اصل نہیں پوری زندگی کپا دی طلب حدیث میں حفظ حدیث میں اور پھر یہ کہاں کام آئی امام زہبی رحم اللہ سیر علام النبلا میں ان کی موت کا ایک واقعہ لائے چھوٹا سا وہاں موت کے کہا بستر مرک پر ہیں ابو اسرا اور زبان کچھ شکیل گئی ایک وقت لیے عقل گم ہو گئی ان کی چارپائی پر تین ان کے درینہ دوست بیٹھے ہوئے تھے جن میں ایک ان کا ہر وقت کا ساتھی ابو حاتم الرازی انہیں کے شہر کا اور دوسرا ابن اللہ تیسرے ایک اور شخص کا نام اب ان دوستوں کی خواہش ہے کہ ابو ذرا الرازی کو موت سے قبل کلمہ نصیب ہو جائے کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے جس کا آخری کلام لا الا اللہ جنت ہی لیکن عقل ٹھکانے نہیں زبان موٹی ہوگی ایک ترکیب ذہن میں کہ ساری زندگی گزری ہے تعلق الحدیث میں تو چلیں کسی حدیث کا انتخاب کرتے ہیں جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے وہ سنیں اور وہ پرانا تعلق ان کو یاد آ جائے زبان کھل جائے اور عقل و خرد آئے چنانچہ ابو حاتم الرازی نے ایک حدیث پڑھنی شروع کی حد ابو عاصم قال حد عبد الحمید بن جعفر قال حد ابن ابی ابن ابی بس آگے نہیں پڑھا یہ ابن ابی صالح ہیں آگے خاموش ہو گئے انتظار کر رہے ہیں کہ آگے ابو ذرا پڑھے خود یہ خاموش ہوئے ابن وارہ نے اسی صنعت کو پڑھا اپنی صنعت کو حدتار اور حد ترویج میں جا کر وہ بھی خاموش ہو انتظار کر رہے ہیں کہ ابو ذرا یہ سب کچھ ان کے کانوں میں پڑ رہے ہو سکتا ہے صحابی کا تعلق کہ بنا پر ان کی ہوش واپس آ جائے واپس آ گئے ابو ذرا راضی نے آنکھیں کھول دی اور کہا کہ میری صنعت بھی سن لو حدثنی بندار قال حدثنی عبد الحمید مجافر ان صالح وہ دونوں صالح پر پہنچ کر خاموش ہوئے انہوں نے آگے اس کو چلایا ان صالح ابن ابی عریب ان کثیر ابن مرہ الجوہنی ان معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ اور یہ الفاظ کہے اور فوت ہو گئے یہ تعلق الحدیث وہ پرانا تعلق اس بات کا سبب بن گیا کہ ہوش و خرت واپس لا اٹھائی سند بھی پوری پڑی متن بھی پورا پڑا اس متن میں لا الہ الا اللہ تھا اور وفات کس پر ہوئی کلمہ توحید پر من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ جنت جس کو اللہ تعالیٰ موت سے قبل کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دے وہ جنت تو آخری بات یاد کرنا چاہتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے تعلق بالحدیث کی توفیق دے دی تعلق بالقرآن کی توفیق دے دی وہ کیا کرے عاصم النبیل کا قول ہے کہ جو شخص حدیث کا طالب ہے وہ اپنے آپ کو بابر کرا لے کہ وہ سب سے بہترین چیز کا طالب ہے کائنات میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں جب وہ سب سے بہترین چیز کا طالب ہے تو ہی یقون خیر الناس پھر اس کی ذمہ داری ہے اور یہ فریضہ ہے کہ وہ خود بھی سب سے بہترین انسان بن جائے عملی اعتبار سے اعتقادی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے وہ سب سے بہترین بن جائے کیونکہ وہ سب سے بہترین چیز کا طالب ہے یہ اس کی ذمہ داری بس ایک عالم حق اسی قول کو پلے سے باندھ لے جو ہم شافی فرمایا کرتے تھے ادارہ آئی تو آج میں اہل حدیث فقان رہے تو رسول اللہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا حدیثیں پڑھنے والے کو حدیثیں پڑھانے والے کو حدیثیں ان پر عمل کرنے والوں کو کسی کو دیکھتا ان کا عمل دیکھتا ان کے اخلاق دیکھتا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کو دیکھ لیا ایسا بن جائے یہ عالم حق کی علامت نشانی اس کا اخلاق کیسا ہو جیسا رسول اللہ وسلم کا تھا گفتار کیسی ہو جیسے اللہ کے پیغمبر کی اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ کیسا ہو جیسا رسول اللہ وسلم کا تھا گھر میں کیسا ہو جیسے اللہ کے پیغمبر کا تھا مسجد میں فرد کیسے گزارے جیسے اللہ کے پیغمبر گزارتے یہ اخلاق عالی اس کی ایک ایک حرکت سے خوشبو آئے کس کی حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کی یہ عالم حق کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کی شان کے منافی ہو علم ترفوں کے منافی ہو ایک عالم میں ترف ہونی چاہیے ایک عالم میں اونچی شان ہونی چاہیے یہ تکبر نہیں تکبر اور چیز ہے ترف اور چیز ہے تکبر کا معنی اپنی ذات کو بڑا کرنا اور ترفوں کا معنی اپنے مقام کو بڑا کرنا ترفوں کا معنی یہ ہے کہ تم حدیث کا طالب کسی احساس کیتری میں مبتلا نہیں ہونا میں تو ہر طالب علم کو یہ نصیحت کرتا ہوں تمہارے سامنے ڈاکٹر ہو انجینئر ہو کوئی بڑے سے بڑا مالدار ہو اپنے آپ کو ان سے اونچا سمجھنا کیونکہ تمہارے پاس حدیث کوئی حدیث چھوٹی ہے حدیث کیا کوئی نچلے طبقے کی چیز ہے یہ طرف ہے تکبر نہیں اس کو طرف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یرفع اللہ اللہ اونچا کرتا ہے ان کے درجات کو علماء کے درجات کو طرفوں کے اسلوب میں ان کا ذکر کیا پھر ایسا کوئی کام نہ کرے جو اس علمی مقام کو گرا دے ایک عالم دین کا کوئی کام نہیں بازاروں میں گھومنے کا کہ وہ صاحب الابواب ہو کبھی کسی مالدار کے دروازے پر کبھی کسی سیٹ کے دروازے پر نہیں یہ اس کی پروت کے منافی ہے اس کے علمی طرفوں کے منافی ہے یہ کبر نہیں یہ اس کے علمی شان کا تحفظ اور بقا ہے علماء محدثین نے بعض پر یہ کہہ کر جرا کی کہ فلان صاحب الابواب فلان دروازوں پر جایا کرتا تھا دروازوں پر جایا کرتے تھے یہ عالم حق کی نشانی نہیں بازاروں میں گھومنا نشانی نہیں پھر پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ شر و بقائل ارب اسما کو زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا زمین کے بازار ہے تو سب سے بہترین ٹکڑے میں آپ کا کیا کام آج ایک اور مرض دانستہ یا دانستہ کچھ ایسے علماء میں شرائط کر گیا جو اپنے آپ کو کتاب و سنت سے تعلق کا دعویٰ کر کے اور وہ ہے اپنے گھروں میں یا اپنے دفتر میں باقاعدہ بیٹھنا کہ لوگ آئیں عورتیں آئیں مرد آئیں تعویذ لینے کے لیے دم کروانے کے لیے اس کو کوئی اصل نہیں ہے دم کی حقیقت یہ ہے آپ کسی مریض کے پاس جائیں اس کی تیمارداری آپ نے کی اس کو دم بھی کر دو لیکن اس کو ایک کاروبار بنا کر بیٹھ کہ لوگ آئیں ہم سے دم کروائیں نذرانے پیش کریں ہمیں لے کر جائیں دم کروانے کے لیے اور پلیٹیں لکھ کر دینا گھول گھول کر پیو زعفران سے پیو تعویذ کے ٹھپے لگا لگا کر دینا یہ ایک عالم حق اور عالم ربانی کی نشانی نہیں نادانشتہ نشتہ زیادہ اس میں جادو داخل ہو چکا ایسے کئی لوگ ہیں جو مریض کی کمیز منگواتے ہیں تو قمیض کیوں ہیں دم کسی شوق دبادی کا نام آپ دم کرو کلام اللہ کی تاثیر حق کمیز کیوں منوا رہے دھاگے کا چھوٹا بڑا ہونا تالے کا کھول کر گر جانا یہ یہ صحت کی علامت پانی کی رنگت کی تبدیلی جانور لاؤ مرغی یا بکری اس کا رنگ تبدیل ہو گیا تو یہ شہر ہے اور جوں دم کرنے سے رنگ ختم ہوگا شہر ختم ہو جائے گا سب جادو ہے جو لوگ تعویذ لکھتے ہیں ایسی تعویذ جس میں عبارت ایسی ہو جو ناقابل فہم ہو جادو ہے جو لوگ تعویذوں میں خانے بناتے ہیں اس میں آداد لکھتے ہیں نمبر لکھتے ہیں جادوگر ہے اسے اس چیز کا علم ہو یا نہ ہو جادو تو کفر ہے کل ہی ایک صاحب کا علم ہوا ان کے تین کردار ایک کا ذکر نہیں کرتا اللہ اس کی اخلاق کی اصلاح کر دے لیکن دو کردار یہ کہ وہ نادا لاشعوری سفلی علم ہے اور دوسرا کردار یہ کہ گھر میں تفریق پیدا کرتا گھر میں تفریق پیدا کرنا اس کا شغل ہے اور یہ شیاطین کا سب سے محبوب مشغل ہے شیاطین یہ کام جو خود کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو پارسائی کا روپ دھار کر بازاروں میں بیٹھے ہوئے ان سے کرواتے یہ عالم حق کی نشانی نہیں طرف ہو یہ روحانی ایک تعلق کتاب و سنت کے ساتھ اور پھر اخلاقیات وہ جو محمد رسول اللہ وسلم کے تھے ایک عالم کی ایک ایک حرکت سے ایک ایک عمل سے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی خوشبو آئے عالم حق کی نشان اپنی زبان کو محفوظ رکھے کسی کی قیمت نہ کرے ایک اصطلاح محدثین کی ادب الزمالہ اس کا خیال رکھے ادب الزمالہ یہ کہ جو علماء آپ کے دور کے ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے ہو آج کل اکثر علماء ایک بیماری میں مبتلا ہے اس کا نام ہے بغض معاشرت اپنے دور کے علماء سے دل میں بغض رکھنا کہ کہیں مجھ سے بڑھ نہ جائے اس کی شہرت مجھ سے زیادہ نہ ہو جائے یہ عالم حق کی نثال ادب اس کا تقاضا یہ ہے اپنے دور کے علماء کا احترام ہو ان کی عزت ہو اور پھر سب سے بڑی چیز اخلاص کی حفاظت نیت صالحہ یہ نہ ہو کہ اپنا نام اشتہاروں میں اوپر تلاش کرے اور اپنے القار تلاش کرے ہمیں کیا کیا نقد دیا گیا حدیث آپ نے سن لی کہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا اس عالم کو پوری زندگی قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ تعلق میں فنا کر دی مگر چونکہ ریاکار تھا اخلاص نہیں تھا دکھاوے کا عمل تھا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم میں ڈالتے اصل میزان اللہ کے بندو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یار سفیان العم کا قول ہے المیزان الاکبر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا میزان اللہ کا رسول ہے سب سے بڑا میزان تو رض العمل سارے عمل ساری سیاست سارا کردار خرید و فروخت عبادت معاملات معاشرتی امور سماجی امور سیاسی امور اسی میزان پر پیش ہو جو اس کے مطابق ہے وہ حق ہے جو اس کا حامل ہے وہ عالم حق ہے جو اس کے مخالف ہے وہ باطل ہے جو اس کا حامل ہے وہ عالم سو ہے معیار رسول اللہ وسلم کی حدیث رسول اللہ وسلم کا مقام آپ کی سیرت آپ کی سنت مطابق ہے علماء کے ساتھ تعلق یہ اصل اساس ہونی چاہیے اپنے دین کے تحفظ کے لیے اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے اور رہتی دنیا تک دین کے بقا کے لیے اللہ پاک کے تعلق ہمارے اندر پیدا فرما دے آپ کے دلوں میں بھی اور مجھ طالب علم کے دل میں بھی جو ہمارے وقت کی علماء ہیں ہمارے اکابرین ہیں مشائق ہیں اساتذہ ہیں ان کے ساتھ ایک تعلق رہے دین فہمی کے لیے عقیدے کے فہم کے لیے اور پھر عمل کے لیے اور علم نافع حاصل کرنے کے لیے اقول الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين